جناب خالد حزہ نے ابو قلابہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا روایت وہیب کی مثل بیان کی اسماعیل یعنی راوی نے کہا میں نے یہ حدیث ایوب کو بیان کی تو کہا مگر اقامت یعنی قد قامت الصلاة سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ سو نو